سیدنا عبداللہ بن امر بن آس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو دن کے اوقات میں کھانے پینے اور شہوات سے روکے رکھا تھا لہٰذا تو اب اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور قرآن کہے گا میں نے رات کے وقت اس کو سونے سے روکے رکھا تھا لہٰذا اب تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما نتیجتاً دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی حدیث نمبر چھتیس سو اکاون مسند احمد